لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف عدلين ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعت الله غاليه الا ان سلعت الله الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں مائیں اور بہنیں اس طرح کی سنی ہے مائیں اور بہنیں تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں یہ سب پر ضرور دوسری ذمہ داری کہ ہم اپنے دین پر چلیں دین سیکھا دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی تک نہیں پہنچے گا یہ اٹکا رہے گا اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے ہم اس کی کوشش میں لگے یہ تین ذمہ داریاں ہیں دین سیکھو دین پر چلو دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرو قدم کے ذریعے قلم کے ذریعے کے ذریعے مال کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی دین کو آگے کس کو پہنچا یہ ذمہ داری ہم سب پر ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کا پاتا ہے کہ دیندار مرد ہو یا دیندار عورت ہو تو اللہ ان کو کامیاب کرے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے دیکھو مادی جتنی ہیں اس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ملے گا شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے وعدہ نہیں آپ شادی کیجیے مقدر کی ملی گی مقدر بنی انتظنی کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائے گی وعدہ نہیں آپ کاروبار کرو مقدر میں ہوگا تو ملے گا مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا تو ماتی لیں زمین زمدارہ کرو تمہیں اناج دیں گے یہ فائدہ نہیں آپ زمیندارہ کرو مقدر میں ہوگا اناج ملے گا مقدر میں نہیں ہوگا تو ماتی جتنی لائنیں ہیں اس میں اللہ کوئی وعدہ نہیں کرتا لیکن روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اللہ سے زیادہ سچ بات کرنے والا کون ہوگا ممن اص کپل اللہ نولہ ممن ممنس کپل اللہ نولہ اب اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون جس نے بھلا کام کیا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایمان کی حالت میں کیا تو اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں گے یہ وعدہ ہے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور مرنے کے بعد اجرا ہوں مرنے کے بعد انہیں بہترین بدلا دیں گے دنیا میں بھی کامیاب مرنے کے بعد بھی کامیاب دنیا میں بھی دلہا مرنے کے بعد بھی دلہا دنیا میں بھی دلہا مرنے کے بعد بھی دلہا دنیا میں بھی کامیاب مرنے کے بعد بھی کامیاب مرضی کے بعد سے بہت لمبی زندگی آنے والی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مائیں میں انسان ختم نہیں ہو جاتا بہت ایک لمبی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اصل زندگی وہ ہے دنیا کی زندگی میں یہ امتحان کرتی ہے یہ لوگوں کو کئی کو محسن عمل گیا اللہ نے آزماتے ہیں کہ اچھا عمل کر کے کون آیا تو دین کی وجہ سے اللہ برکت دیں گے یہ اللہ کا بات ہے بستی والے دیپا والے جنابی سا ہو سا ہو گھام والے قرب جوار کے بستیوں والے یہ اللہ تعالیٰ خالی بچی کہتے ہیں نام نہیں لیتے بچیاں سب آ گئی گجرات بھی آ گئے مہاراشٹر بھی آ گئے امریکہ بھی آ گئے سب آ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بچی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا یعنی اللہ کے حکامت کو پورا کیا ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھولیں گے خیر برکت نہیں برکتوں آسمان سے برکت زمین سے بھی برکت برکتوں کے دروازے کھولیں گے دیندار آدمی ہوگا تو اس کے جیب سے نکلا ہوا دو روپیہ یہ دیندار لڑکی ہوگی دیندار تو اس کے جیب سے نکلا ہوا دو روپیہ کروڑوں روپئے سے ہی زیادہ قیمتی ہوگا کروڑوں روپئے سے زیادہ قیمتی ہوگا کہ اللہ کی دن کی قدر ہے اللہ کے یہ مال کی قدر نہیں ہے مال تو اللہ مسلمان کو بھی دیتا ہے گھر کو بھی دیتا ہے مل مال کا بدل رہے ہندی کو بھی دیتا ہے تو جو دیندار ہوگا اس نکلا ہوا پیسہ وہ کروڑوں روپئے سے زیادہ مزلی ہے شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ بغداد بغدادی دونوں میں سے ایک کا قصہ ہے کتابوں میں لکھا ہے جنید بغداد بغدادی کتابوں میں لکھا ہے کہ شاگرد آئے اور شاگرد نے آ کر کہا کہ حضرت میں حاضر ہوا ہوں میرا حج کا ارادہ ہے تو آپ دعا بھی فرما دیجیے اور کچھ تھوڑی بہت مدد بھی کر دیجیے تاکہ میں حج کرا ہوں تو حضرت اللہ جی نے دو مہینہ جیب سے نکال دو روپیے تو زمانے کی اور اس کو دے دیکھیے حج کا وہ کھڑا رہا اس نے کہا حضرت دو روپیے میں حج کیسے ہوگا لمبا سفر تو زمانے کا حج جو ہے ٹور والا نہیں ہوتا تھا آج تو ٹور والا حضرت ہے چالیس دن میں گئے چالیس دن میں واپس آئے گئے کے لیے پندرہ دن میں گئے پندرہ دن میں آ گئے ویسا نہیں اس زمانے میں پیدل قابل چلتے تھے اور چھ چھ مہینہ چار چار مہینہ پانچ پانچ مہینہ حج کر کے وہ لوگ آتے تھے یعنی پورے ساتھ کا مطلب حج کی وجہ سے ہوتی تو اس نے تمہیں پتا نے سوچا کہ حضرت دو روپئے کا کام کیسے بنے گا دو روپیہ تو چار چار دن میں ختم ہو جائے گا کھانا پینا کپڑے دھونا ہو حضرت نے کہا کہ یہ دو روپئے جو میں نے دیے ہیں اس کے ذریعے سے سینکڑوں کئی لوگوں کے حق ہو چکے ہیں اللہ چاہے گا تو اللہ تیرا بھی حج کرا دے گا تو جانے برکتی میں برکت ہے گھر وہ نکلا لگے سڑک سڑک پر جب مین روڈ تھا وہاں پہنچا تو وہ ایک کافلا تھا وہ جا رہا تھا اونٹوں پر گدوں پر گھوڑوں پر تو اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو یہ کہا حج میں جا رہے ہیں ارے بھائی حج کا تو میرا ہی رہتا ہے یہ کہ تیرا حج کا ارادہ ہو ہمارے جی جو ہے کٹنی پر ایک آدمی تھا وہ بیمار ہو گیا تو ہم نے اس کو ایک گاؤں میں اتار دیا موت کا وقت اس کے قریب تھا اب وہ سیٹ خالی ہے بیٹھ جا یہ سیٹ خالی ہے بیٹھ جا اس کو بٹھا دیا اب قافلہ رہنا ہوا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جب پڑاؤ ڈالا تو کھانا وغیرہ پکانا کرنا ساری درتی قابل تھی تو کتابوں میں نے لکھا ہے کہ جب پڑاؤ ڈالا تو جو امیر کام تھا کھانے پینے کا جو امیر تھا وہ آیا امیر قابلہ کیا اور ان کہا کہ بھائی وہ کے شیخ کے گاؤں سے ایک آدمی آیا ہے نیا آدمی اس سے کتنا پیسہ لیا جب تک ہمارے قافلے میں اب آیا ہے ہماری جماعت میں اب آیا ہے تو پیسہ تو کھانے پینے کا پیسہ تو لینا پڑے گا اس تو جو قافلے کا امیر تھا اس نے کہا کہ نہیں وہ شیخ کے وہاں سے آیا ہے اور ہمارا پیر زیادہ ہے شیخ نے بھیجا ہے اب ہمارے شیخ نے بھیجا اور اس سے کیا پیسہ لیں گے کہ نہ اس سے پیسہ مت لیں ہمارا مہمان تو چھ مہینہ مہمان بن کے چلتا رہا کتنا مہینہ بھائی مکہ بھی ہو گیا نسخہ بھی ہو گیا نزل بھی ہو گیا مینا بھی ہو گیا مدینہ بھی ہو گیا ساری چیزیں ہو گئی اور چھ مہینے تک کھاتا رہا پیتا رہا مہمان بن کے اور جو ہے وہ قافلہ جب واپس آیا تو جہاں سے اس کو بٹھایا تھا اٹھنے پر وہیں پر اس کو اتارا میں یہیں سے تجھے بٹھایا تھا سوال کیا تھا اب تو یہاں اتر جا اور جا سیدھا شیخ کو ہمارا سلام کہہ دینا اس نے کہا ہمارے السلام علیکم علیکم السلام کہہ کے وہ اپنی کوٹلی لے کر تھوڑی بہت کھجورے تھی تھوڑا بہت زمزم تھا وہ لے کر سیدھا جو ہے وہ شیخ کے پاس گیا سلام علیکم شیخ نے کہا وعلیکم السلام شیخ نے کہا آج اللہ حج جب حج کا سائل مشکور اللہ تیرا حج قبول کرے اللہ تیری صحیح قبول کرے اللہ تعالیٰ تیرا حج حج مبرور بنائے میرے دو دینار واپس دے دے بھائی اس کی جیب میں جو دینا رکھے ہوئے یہ دین کی برکت ہے تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھے ہدیہ دیا تھا یہ کہا ہدیہ دیا تھا لیکن تو تو میری بیٹی کی جگہ ہے شاگرد ہے یہ تو دینار بھی اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ کئی لوگوں کے حج ہو گئے تیرا بھی حج ہو گیا اور آگے پتا نہیں کتنوں کے حج ہو جائیں گے اللہ نے اس میں برکت جو رکھی ہے وہ تین کی برکت رکھی ہے بس ہو جائے گی اس لیے ڈیسا والوں دین کو آگے رکھو میں آپ کو ایک بتا دین ہے ساری خیریں ہیں دین نہیں ہے کوئی خیر نہیں آپ کے پاس بہت مال ہے اور ایک جملہ یاد رکھنا جو اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے چھوڑتا ہے اس کے باوجود اللہ اس کے قدموں پر دنیا ڈال رہا ہے دنیا پھیل رہی ہے دنیا خوب مل رہی ہے وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ خدا کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے خدا کے عذاب میں وہ آ چکا مل رہے ہیں گاندھی جی کی نشانی میں تحریر کروں بہترین گھر مل گیا یہ کامیابی کی نشانی نہیں کامیابی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں کامیابی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں کامیابی یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں مومن کا کیا ہماری کتاب لکھی ہوئی ہے صبح شام کی دعائیں آپ کی نشا میں پہنچی نہیں پہنچی ارے بتاؤ تو صحیح ہے کہ نہیں ہے مومن کا یہ اسے پڑھنے کی کوشش کرو صبح شام کی دعائیں اور نبی کی بتائی ہوئی دعائیں وہ آدمی کامیاب ہے جو نبی کی باتوں پر نبی کی سنتوں پر عمل کرے اور اگر مال بہت ہے دین نہیں ہے یہ آدمی ناکام مال نہیں ہے دین ہے یہ آدمی کام ہر بلال کرنے کو زیادہ معاملہ نہیں ہے غریب آدمی مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ سمجھ گئے نا مل گئی تو روزی نہیں ملی تو روزہ کہتے میرے روزے سے روزہ بہت اچھے تھے بلاس کھانے کو کچھ چاہیے تو کہتے تھے روزے سے میں روزہ کی نیت کر لیتے لیکن حضور حرو گھری لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا بلال بلال تیرے لیے سبری حصل کے میدان میں لوگ بیٹھے چلے میں اللہ کا نبی کر رہوں گا تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر آزاد دیتا ہوا ہے تو میرے آگے آگے لال اٹھنی پر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 مسلمان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بک کو کلمہ قبول نہیں ہوتا ہے جب وقت تو فرش کر دے گا اب جو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ وقت ہے ابھی ہم تو زندہ ہیں صحت بھی ہے مال بھی ہے طاقت بھی ہے اب یہ وقت ہے آدمی اللہ کا حکامت کو پورا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنی اللہ کا یہ بلال بلال تیرے لیے خوشخبری ہے تو اذان دے گا ساری دنیا کے لوگ تیری اذان کو سنیں گے جب اچھا تو اللہ الہ الا اللہ کو پہنچے گا ابو جہل اور ابو الحب کہیں گے تو نے سچ کہا ہے بلال سچ کہا اب ان کا ایک ان کا ایک تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا کہ شاباشی دے رہا ہے اللہ کے نہیں آگے بتایا بلال تیرے لیے خوشخبری ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہوں تو رضوان پوچھے گا جنت کا داروبار جنت کا چیف جنت کا بڑا کون ہے دروازہ گھر بٹانے والا میں بعد میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد مفتلی جنت کا دروازہ کھلے گا یہ فرمایا اجلاس تیرے لیے خوشخبری ہے میں اتنی میں رہوں گا اور اتنی کی نیکل لگا تیرے ہاتھ میں آگے فرمایا دلال تیرے لیے خوشخبری کہ لوگ جہاں بنے گے اپنے اپنے سے اٹھائے جائیں گے حضرت بلال کی قبر دلش پر شام میں ہم گئے ہیں ان کے قبر پر حضرت بلال کی قبر پر تو ان کی قبر میں آپ نے بتایا تیری قبر دنیا میں جہاں بھی بنے گی ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے مگر تو تیری قبر سے نہیں اٹھے گا جب حضر کا میدان ہوگا تو جہاں پر بھی تو دفن ہوگا زمین تجھے کھینچ کر مجھے منورہ لے اور میرے دونوں قدموں کے درمیان میں سے تیرا حشر ہو میرے دونوں قدموں کے درمیان میں اشد اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول کہتا ہوا تو اٹھے گا یہ کیسے مل رہا ہے ان کے دل پر ملتا ہے کیا ہم تو بنا ہوا اللہ کریم اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہم گنے گا رہے ہیں دیکھ بتاؤ یہ جنہیں کے ساتھ کے مرد ہو اور پالن پور پال کہیں گے بھی ہم بنے گا اور اللہ کریم اللہ کہتے تو سچو گئی معافی مان لے مسان سلام اور کابل کابل کو بدوا لے گی مسال سلام مسان سلام میں بدوا کابل کے لیے تو کابل کے لیے زمین جب شروع ہوا جہاں تھوڑا سا اس کا پاؤں گیا اس کا پاؤں تھوڑا سا اندر گیا تو کارو نے سمجھا کہ موسا کا جادو پھر تھوڑا سا بجلی تک پہنچا کارو نہیں سکا سمجھا جادو ہے گھٹنے تک پہنچا سمجھا جادو ہے رام تک پہنچا سمجھا جادو ہے یہاں تک کہ جب نام تک پہنچا اندر وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ موسا جی بعد کا پہنچا اب جب جاننے لگا تو قابو کہنے لگا اے موسا بچا لے اے موسا بچا لے اے موسا سب دیکھ رہے سامنے کھڑے دیکھ رہے اور موسا زمین کو کہتے ہیں اور دردا اور درد اور درد ثقافت میں بھی ہی اب قرآن شریف میں فخصف نبی و بیدارے اب اور اور اور جب نام تک پہنچا تو خام سمجھ گیا کہ یعنی مسا کی بدوا ہے تو مسا نے طرف سے کہنے لگا ایم اے مسا بچا لے اب نہیں کروں گا اے مسا بچا لے اے مسا بچا لے روایت میں آتا ہے کہ مسا علیہ السلام نے ایک نہ سنی پورا کے پورا جب قارون دس گیا اس کے بعد اس کے بال بھرے مساس نے کہا کہ بال بھی نہیں دکھی چاہیے بال سمیت مال سمیت اور زمین اندر کر اندر کر جب اندر گیا اندر گیا اندر گیا جب پورا اندر چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک جھکتا رہے گا قیامت تک تھوڑا تھوڑا جاتا رہے گا جب پورا جس گیا اللہ نے علیہ مساسل اے بھی تیرا دل تو بڑا سخت ہے وہ کہتا رہا ہے موسا بچا لے ہے موسا بچا لے ہے موسا بچا لے نے کوئی توجہ نہیں کی میری عزت سے سب ایک مرتبہ یا اللہ کہتا تو معاف کر دیتا ایک مرتبہ وہ یا اللہ میں اسے معاف کر دینا چلیے وہ تو خود ایسا کرتا ہے آ جا میں تجھے معاف کروں اس لیے مائیں بہنیں بھائی ہم استغفار پہنچتے اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کرتے صبح شام کی تصویریں پڑھیں قرآن شریف کی تلاوت کریں گھر میں اتنا اچھا ماحول بناؤ اتنا اچھا ماحول بناؤ کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نمازی نہ دے تعلیم کا حلقہ ہو قرآن شریف کی تلاوت ہو تحجد کی پابندی ہو عبد اللہ بن مسعود کے گھر سے تحجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کی آواز آئی ہے عبد اللہ مسعود گھر سے آتی ہے یعنی پہاڑ بزرگ نماز پڑھنے کے لیے فجر کی مسجد نقصی میں تو ان کے گھر سے تم بنانے کی آواز آتی ہے یہ معمول تھا یہ معمول تمہارے نشا میں بنا کہ ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہے اللہ کی طاقت مظاہرے کرو اللہ بہت بڑے ہیں ارے اپنے بچوں کے سامنے کبھی یہ مت کو یہ فیکٹری بہت بڑی ہے یہ دکان بہت بڑی ہے یہ ہاسپٹل بہت بڑا ہے یہ آدمی بہت بڑا ہے نا سب چھوٹے ہیں اللہ بڑے ساری دنیا چھوٹی ہے اللہ بڑے اتنا اللہ کی بڑائی کو بولو اتنا اللہ کی بڑائی کو بولو تو چنا اور نیا ڈیزائن مسلمان جو پاگل ہو گئے جس دن لوگ کہیں گے کہ مسلمان پاگل ہو گئے اسی دن آسمان والے کہیں گے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے جب لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گئے اس دن آسمان پر کامیابی کا ڈنکا بچے گا کرنے والے اللہ ہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے ذلت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 بولو اتنا بولو یار اللہ کی بڑائی کو گھر میں پھیلایا اللہ کی بڑائی کو بولو جو کہ یہ آم ہے مٹھاس کس نے ڈالا اس آم کے اندر اللہ کوئی بھی یعنی کسی نے بھی جو پانی پلایا ہے تو شکر ڈال کے پانی نہیں پلایا پھول ہے یہ پھول میں خوشبو کہاں ہے اللہ کی سزا نہیں پانچ قسم کے پھل رکھے ہیں تربوز ہے انار ہے آم ہے سیب ہے انگور ہے پپیتا ہے کیلا ہے یہ سارے کے سارے پھل رکھے ہیں یہ سارے پھلوں کی ڈیزائن الگ خوشبو الگ مزہ الگ مٹھاس الگ تاثر الگ سارے کس نے کیا اللہ اور اللہ نے عورت کتنی تھی پانچ لڑکے پانچ لڑکی دسوں کو سامنے کھڑا کرو سب کے چہرے الگ ہو سب کا مزاج الگ ہوگا سب کی انگلیاں الگ ہوں گی سب کے تاثر الگ ہے ہر ایک کا مزاج الگ ہے کوئی نرم ہے کوئی گرم ہے کوئی ٹھنڈا ہے کوئی جلدی کام کرتا ہے کوئی بہت سوتا ہے کوئی کم سوتا ہے کوئی ہوشیار ہے کوئی تھوڑا لدی ہے نکلے ایک ہی تعلیم ایک مرتبہ باپ کی گندی نالے سے نکلا دوسری مرتبہ ماں کے گندی نالی سے نکلا کہ دونوں ایک ہی دسوں کے گھر سے نکلے ایک ہی نالے سے نکلے اور ایک ہی زمین کے پیداوار ہے ایک ہی عورت کے پیڑ سے نکلے لیکن سب کے مزاج الگ سب کا رنگ الگ یہ کس نے کیا اللہ کہتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں بنی آیا خلق السماوات والأرض ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك ندی اللہ کہتے ہیں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تمہارے چہرے الگ الگ کر دیے تمہارے رنگ الگ الگ کر دیے ہر میں ہم دیکھتے ہیں بیس لاکھ حاجی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے سب سے ساتھی ہوتے ہیں کہ بیس لاکھ حاجی ہیں خالی تم چہرے کو نظر ڈالو کسی کا چہرہ کسی سے ملتا ہوا نہیں ہوتا آواز نظر کسی کی آواز کسی سے ملتی ہوئی نہیں تو خدا کے خزانے میں چہرے لا محسوس خدا کے خزانے میں آوازیں لا محسوس خدا کے خزانے میں انسان لا محسوس اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ اللہ جو کچھ بھی ہے ہمارے خزانے سے آتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دو اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ہم انسان ہیں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نقد عبادی میرے کو خبر دے دیجیے پیارے نے بھی میں غفور رہی ہوں رات کو ماں باپ بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا رات کو دادا دادی دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ پوتا پریشان نہ کرے نوازا پریشان نہ کرے نوازی پریشان نہ کرے اللہ کہتے ہیں تیرے دادا نے تیری دادی نے تیرے تیرے نانا نے نانی نے سب سے دروازہ بند کر دیا میرا دروازہ کھلا ہوا ہے ان اتنی لئی نا قبل تو ان اتنی نہار قبل تو صبح دھونی دل مار کی دل نہار بعد اکلا کالا فراش کا پھر رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں رات میں معافی اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں اللہ ہاتھ پھیلاتے اور کس کے سامنے نیٹو کے سامنے نہیں نماز دل کے سامنے نہیں گنے گنےگاروں کے سامنے اور رات کو دن آج رات شروع ہو گئی نا تو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کروں صبح میں ہاتھ پھیلائیں گے کہیں گے اور آج کے گنے گا تو آ جا میں تجھے معاف کروں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک بہت اہم نسخہ بتاتا ہوں حضرت انس نے مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تیرے گناہ سے بہت زیادہ ہو جائے تو تم لوگوں کو پانی پلانا شروع کر تیرے گنا ہونے اللہ معاف کرتا تیرے گنا جائیں جائے لوگوں کو پانی پلا لوگوں کو خالی مسلمانوں میں نہیں کہا ہندوؤں کو پلاؤ جانوروں کو پلاؤ پانی کا انتظام کرو اس سے گنا جو ہے معاف ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے گنا معاف کرانے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو ایک ماں باپ ہوتے ہیں سب سنبھال لیتے ہیں لیکن تیرا بچے مل کر ماں باپ کو نہیں سنبھالتے سوچ رہی ہے ماں باپ بڑے ہو گئے ابھی بچے جو ہیں وہ دوسرے کی طرف دیکھے اور ماں باپ اگر بڑی عمر کے ہو گئے تو دعا کے دو سب سے دعا کرنا میری ماں کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے جو ہے تو اچھی ہے مولانا لیکن دعا کرنا اللہ تعالیٰ خیر کا موقع ہے میں نے کہا خیر اچھی ہے تو خیر کا معاملے کا کیا مطلب ہمارے پاس تو ہم تو جب پیر ہے جب پیر جب پیر سمجھتے ہو نا سب کے پیر تو ہمارے پاس آتے دعا میں مولانا دعا کرتا اللہ تعالیٰ خیر کرے ان کے ساتھ میں نے کہا خیر ہے کیا مطلب مولانا اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی سے ان کو جنت میں پہنچائے لو جلدی سے جلدی میں پہنچائے آپ سمجھ گئے میری بات کہ ایک ماں باپ جو ہے وہ تیرہ کو دس کو سنبھال سنبھالے گے بچہ بھوکا ہوگا ماں بھی بھوکی ہے کھانے کو نہیں ہے ماں بھوکی رہے گی ماں بھوکی رہے گی لیکن بچے کو کھلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس ایک عورت ہے دو بچیوں کو لے ایک بچی ڈاہے بابا ایک بچی مائیں بابا اور عائشہ کے پاس آ کر کہا امی جان میں بھی بھوکی ہوں میری جو بچیاں بھی بھوکی ہیں آپ کچھ میری مدد کرو کچھ کھانا وغیرہ دو میں غریب عورت ہوں غریب لڑکی ہوں دانے بغل میں ایک بچی ہے بائیں بغل میں ایک بچی ہے یہ بھی بھوکی ہے دونوں بچیاں بھوکی ہیں میں بھی بھوکی ہوں آپ کچھ میری مدد کرو تو ماں عائشہ ہے تین کھجورے دی کھلنے کھجورے تو اس ماں نے ایک ایک کھجور ان بچیوں کو کھلے اب یہ تیسری کھجور جو ہے ماں کا حصہ ہے ماں اپنا ہے تو دونوں بچیوں نے ایک ایک کھجور کھا لیا ایک کھجور بچ گئی ایک کھجور پر وہ دونوں بچیاں نکال ڈالنے گی یہ بھی گھر مل جائے اچھا ہے تو اس ماں نے اس ایک کھجور پہ دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا ایک بچے کے منہ میں رکھا دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کے منہ میں رکھا اور وہ ماں جو ہے بھوکی کی بھوکی روتی ہوئی چلی گئی لائے جائے نے منظر دیکھا تو تب لائے جائے کی آنکھوں میں آسمان کہ کتنی قسم کو سے ہوا کہ خود نے نہیں کھایا اپنی بچیوں کو کھلایا خود نے نہیں کھایا اور وہ ماں جو ہے وہ جھوٹے کو بچیوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ دی اس اتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور دیکھا کہ چہرہ جو ہے وہ تھوڑا آنکھوں سے تر ہے آنکھوں میں آنسو جب اب ہوا کہ خود تشریف لا رہے ہیں تو عائشہ نے دلّی دل سے کپڑا لے کر اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی حضور کو بتانا چاہیے کہ میں روئی ہوں جلدی جلدی آتی ہیں سنبھلنے کی کوشش لیکن ابھی نہ سکی اور آ گئی تو آپ نے پوچھا ایسا کیوں رو رہی ہو تو میں عائشہ سے بولا نہ لینے لے گئے اگر بڑا عجیب قصہ ہوا میرے گھر میں آپ نے فرمایا بتاؤ کیا قصہ ہوا تو میں آئشہ بجے بھی تم لگ گئی بڑا عجیب قصہ ہوا میرے گھر میں آپ نے فرمایا بتاؤ کیا قصہ ہوا تو آہستہ آہستہ روتے روتے میں ایسا نے کہا ایک اور اس نے آ کر درخواست کی کہ امی جان میں بھوکی ہوں یہ جو بچیاں بھی بھوکی ہیں اور کچھ میری مدد کرو تو میرے گھر میں تو کچھ کھجوریں تھیں میں نے ان تین کو تین کھجوریں دی تو میرے سامنے تھی میرے سامنے اس ماں نے اپنی ایک ایک بچے کو ایک ایک کھجور دی اور جب تیسری کھجور اس کے حصے کی تھی وہ خود نے بلکہ آدھی آدھی کر کے اگر بچیوں کو دے دی اور وہ عورت ہوئی چلی مجھے اس کے قسم کرسی پر اور اس ماں کے بچوں کے ساتھ پیار کرنے پر رونا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں کتنا پیار رکھا کتنی محبت تو حضور نے فرمایا مجھے جبریل ابھی آئے اور مجھے اطلاع کر رہے ہیں کہ وہ عورت جو کے لیے آئی تھی اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے اس کے بچوں پر محبت کرنے کی وجہ کیا اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے تو ماں جو ہے وہ بھوکی رہتی ہے بچے کے لیے یاد رکھنا لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی اللہ ماں جب بڑا رہا تو یہ تیرہ کے تیرہ بچے دس سے دس بچے یہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ماں کی خدمت کون کرے گا وہ کہے گا تو کر وہ کہے گا تو کر وہ کہے گا ارے میں تو کہوں لیکن میری بیوی مانتی نہیں اللہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے میں تو مجھے کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری بیوی جو ہے مانتی نہیں ہے مجھے سب میں کیا ارے تیری بیوی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے مت بات میں یعنی ایسے ہمارے کاموں پر آئے کہ تین بھائی ہیں تینوں بھائی ماں کو رکھنے کے لیے تیار ہیں جب بات ہے تیری ماں ہے سلمان کچھ پیسوں کی ضرورت پڑے گی ہم دے دیں گے تو تینوں بھائی میرے خاموش بیٹھے ارے میں خاموش میں بیٹھے ارے مولانا وہ ہماری دیدی ہے نا مانگی وہ کہتے ہیں کہ ماں ماں کو مت رکھو تو ماں کو کہاں چھوڑیں گے بس تو یہ ہمارے اللہ بس میں تو کیا بتاؤں اتنا برا معاشرہ ہمارا ہو چکا اتنا خراب معاشرہ ہو چکا کہ یہ آم کا سیزن ہے نا چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں اب تین بچوں کے لیے آم لے کے جائے گا تو ماں سے آم چھپا کے لے کے جائے گا کہیں نہ دیکھے کہیں باپ نہ دیکھے کہ وقت دینا پڑے گا ایک وقت دینا پڑے گا یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی اور میں آپ کو حدیث کروں کہ بڑے سے بڑا گنا اگر آپ سے ہو گیا ہو قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کا خوف پکڑ لو اللہ تمہارا گنا معاف کر یعنی ماں باپ اگر ماں باپ کی ایک دعا تمہارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی اور ماں باپ کی ایک ہوا تمہارے کو ہلاک دیا ماں باپ اگر اس کے زندہ ہے تو آدمی اس کی قدر ہے عبد اللہ شریف میں آتا ہے عبد اللہ اس نے افساس جو ہے وہ سبق دے رہے تھے جب سبق دے کر فارغ ہوئے تو ایک نوجوان کھڑا ہوا دور سے اور کہا کہ عبد اللہ کہ اے استاد صاحب اے مولوی صاحب ایک فتوا مجھے پوچھنا ہے آپ سے عبداللہ عباس پوچھو چلا مولوی صاحب ایک لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی میں نے جو ہے کہ کا قصہ آتا تھا ایک لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا محبت ہو گئی میں نے اس کے ساتھ شادی کا پیغام شادی کے لیے بات کی تو اس لڑکی نے مجھے دھکار نہ تیرے ساتھ نہیں کروں گی میں چلا گیا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد کسی دوسرے لڑکے نے پیغام رکھا تو اس لڑکی نے قبول کر لیا مجھے بڑی شرم آئی غصہ آیا غیرت آئی کہ مجھے انکار کر دیا اس کو قبول کیا تو میں نے تلوار لی تلوار لے کر لے تو اس لڑکی کو میں نے قتل کر دیا بس میں آپ سے اتنا فقبہ پوچھتا ہوں کہ میری معافی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں شریف میں آتا ہے یہ کہ میں مجھے میری معافی کی کوئی شکل ہے نہیں تو میں اپنے اخبار کوئی بیٹھے بیٹھے کیا کہا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا میری ماں تو زندہ نہیں ہے بد اللہ کہ اچھا ایک کام کر تیری ماں زندہ نہیں ہے تو تو جو ہے توبہ کر استفار کر نیکیاں کر قرآن پڑھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تیرے یہ گنا معاف کر دے خیر وہ لڑکا چلا گیا لیکن عبداللہ عباس کے ایک شاگرد سے سامنے بیٹھے ہوئے آتا ہے تجھے نہیں پوچھا عبداللہ بن عباس سے حضرت آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا ماں کا تذکرہ کیوں کیا تو عبداللہ بن عباس نے کہا میں نے قرآن حدیث پر نگاہ ڈالی ہے اور میں نے بہت گہری نگاہ قرآن حدیث کو دیکھا ہے مجھے یہ ملا ہے کہ کسی لڑکے سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے خالی ماں کا پاؤ پکڑ لے پاؤ پکڑتے ہی اللہ اس کو معاف کرتے ہیں بات کا مو پکڑنے اللہ کو نہ کو ان کو خوش کرے ان کی دعائیں یہ بہت اہم سبب ہے ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے اچھا تو مائیں بہن سن رہی ہے کوئی بہن بھی اپنے شوہر کو یہ نہیں کہے کبھی تیری ماں کو میری سنبھال نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر یعنی قرآن میں بار اللہ کا اللہ والے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے سننا یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اپنی عبادت اور ماں باپ کی خدمت کو اللہ تعالیٰ ساتھ بیان کر رہے ہیں اس کے تم نے کیا اللہ تب اللہ ہوا اس پہ والا تنہر ہوا ببا گولنگ کریبا ماں باپ اس مت ہو وقف لہما جنا حسل ہر راہ رن ہوا کبارتا یا نہیں سبھی را جھک جاؤ ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے آگے مت چلو جب چلو جہاں جاؤ جب تک ماں باپ نہ بیٹھے تم مت بیٹھو ایک کتاب اس کا نام ہے مدنی معاشرہ میں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مدنی معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ کیا تھا گجراتی تو نہیں بنی ہے لیکن اردو میں آ گئی ہے کتاب چھپی گئی ہے یہ دیکھنا کسی جگہ سے لینا مدنی معاشرہ آسان آسان کر کے پورا تین کر لکھا جیسے آپ لوگ مدرسے میں جانے کے لیے بھائی آپ کو پورا دن کا پتہ نہیں چلے گا وہ مدرسے وہاں میں بھی میں نے پورا دن آسان کر کے لکھ دیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے شوہر کا حق کیا ہے بیوی کا کیا حق ہے بیٹوں کا کیا حق ہے بچوں کا کیا حق ہے پڑوسی کا کیا حق ہے مہمان کا کیا حق ہے میزبان کا کیا حق ہے گیس سنو ہمارا روزانہ ایک سبق آتا ہے دو منٹ کا تین منٹ کا پانچ سے چھ کروڑ آدمی سنتے ہیں روزانہ تین منٹ چار منٹ تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ پر بیان میں کہا اس لیے مجھے یاد یار کس سے جاتے رہتے آدمی لکھتا ہے بھول جاتا ہے حدیث شریف آتا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک آدمی آئے آج سے یہ ریئر کرو میں نیت کرے بھائی بھی نیت کرے کہ ماں باپ سے اگر کچھ کچھ اندر تو رات کو ہمارے بیان کے بعد جاتی ماں باپ سے معافی مانگ لیے ماں کو ان شاء اللہ بھائی ان کے سب سے جھک جاؤ وہ اگر تمہارے اندر سختی کرے تو سختی برداشت کرو ان کی سختی میں تمہارے لیے رہ دے وہ اگر تمہیں مارے نا تو تمہارے لیے رہ ان کا حق زیادہ ہے اور تم مارے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے تو ماں باپ کی خدمت میں جانا نہیں ہے لیکن شوہر کے گھر پر رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی تو ماں باپ سے ملنے جاتی ہے بے ہفتے میں ایک دن جاتی ہے کوئی پندرہ دن میں ایک مرتبہ جاتی ہے کوئی دو تین دن میں جاتی ہے اور کوئی ماشاء اللہ ایسی طرح کی ہوتی ہے جو روزانہ چکر لگ جاتا ہے ماں باپ کے گھر جب بھی وقت ملے ماں باپ کے پاس جاؤ خدمت اور وقت نہیں ملے آپ دور رہتی ہے تو فون کر کے خیر خبر لے سکتی ہو اس کے لیے دعا کر سکتی ہو لیکن کبھی اپنے شوہر میں یہ مت کہنا ارے تاری ماں سے جلدی سیکھنے کی وہ سیپتی کے لیے یہ مسلمان لڑکے کو زبان سے جملہ نہیں نکلنا چاہیے کل تم بھی بوڑھی بنو گی کل تم بھی کل تم بھی سانس بنو گی یاد رکھنا کل تم بھی ماں بنو گی دادی بنو گی نانی بنو گی تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا میں تمہارے کو اب وہ حدیث سنو حسر کے میدان میں ایک آدمی آئے اس کی نیکیاں اور اس کے گنا دونوں برابر دونوں اللہ تعالیٰ کہیں گے نہ تو جنت ہے نہ تو جہنا نہ تیرے لیے جنت نہ تیرے لیے جہنم اللہ تعالیٰ اتنا جملہ کہیں گے لے بل کر جنتا بلے بلے کرنا تیرے لیے جنگل بھی نہیں ہے تیرے لیے جانور بھی نہیں بیس کا تیرا معاملہ ہے ابھی یہ بات چل رہی ہو ایک فرشتہ ہے ایک فرشتہ ایک پرچا چھوٹا سا پرچا گنا پلڑے میں کیوں رکھے جہاں گناہوں کو پلڑے میں پرچا رکھا تو شریف میں آتا ہے کہ وہ گنا کا پلڑا جو ہے ایک دم دے ہو جائے نیچے برابر کرا تھا برابر نہیں دونوں پکڑے برابر دیکھنے اب وہ گناہوں کا نہیں نیچے جھک گیا یعنی گنا بہت ہو گئے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ پتہ جی کو کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ماں باپ کو چپ کہا تھا مرتبہ زندگی میں ماں باپ کو چپ کہا تھا اللہ کہیں گے جہاں کرو حدیث شریف میں آتا ہے روایت میں کہ کا جملہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا بڑا گنا ہے کہ دنیا میں سارے پہاڑ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں ہمالیہ پہاڑ پہل پہاڑ شملہ کے پہاڑ افریقہ کے پہاڑ امریکہ کے پہاڑ ویسٹ انڈیز کے پہاڑ سارے پہاڑ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ اف والا پرچہ رکھ دیا جائے تو اف والا پرچہ جو ہے وہ بزلی ہو جائے گنا رہا کتنا بڑا گنا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جہاں وہ کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ کی درخواست ہے ایک درخواست اللہ کہیں گے تو درخواست نہیں پر اس کو جہاں میں لے جاؤ اب فرشتے لے کے جا رہے ہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا اللہ پاک ایک کرتا اللہ پاک ایک کرتا ایک رشوے اللہ کہ میرے دل دیکھ بس جان وہ پھر سے پیچھے مڑ کے کہے گا اللہ پاک ایک کرتا تو بات سن لی تھی آپ کی اللہ اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا لاؤ کیا کہہ رہے ہیں لیکن سامنے کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ ہاں بتا کیا کیا کہتا ہے وہ کیا کہیں گے تجھے اللہ الرحمان آپ سے میرے لیے جہنم دیکھی میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جہنم کے دروازے پر میں نے میرے باپ کو بھی دیکھا ہے تو میں نے میری باپ کی کی ہی دنیا میں لڑائی کرتا رہا نہ فرمانی کرتا رہا بس آج آج میری اتنی ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ میرے باپ کے جتنے گناہ ہیں میرے سر ڈال مجھے دیکھ تو میں میرے باپ کا آزادی بھگت لوں گا میرا آزادی بھگت لوں گا یعنی ڈبل سزا بھگت لوں گا اس کے لیے میرے باپ کے گنا خاص کرنے دے دو اور میرے باپ کے لیے جنت کہ میرا باپ جنت میں چلا جائے دنیا میں تو میں نے مانگی کم سے تو میں آسر کر اس کے ساتھ کر دو جگہ بھی ہیں نا تو اللہ پہنچیے گا اللہ پڑے گا اور اللہ آج تب رہے باپ کو بلاؤ جہنم کی لائن میں کھڑا ہے اس کے باپ کو بلا یہ خود گائے گا سے کہے گا یہ میرا باپ ہے یہ میرا باپ ہے اچھا چلو دونوں مسافر کرو مسافر کرتے کرتے اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ تم دونوں مسافر کرو اور جبریل دونوں کو میں داخل کرو بچ گیا لیکن جا رہا تھا جہنم کم لوگ کہنے کی وجہ اس کے لیے یہ موٹی موٹی باتوں یاد رکھنا حضرت کا میدان آنا یقینی ہے اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے کوئی شک نہیں ہے مرنا یقینی ہے کوئی شک نہیں ہے یہ نہیں ہے میرا ہم ہمیشہ رہے گی نہ یقینی منہ دکھانا یقینی ہے تو نیکیاں کرو نیکیاں نیکیاں کرو بھی نیکیاں بچاؤ گی اور ہمارا تو ایمان ہے جی نے لڑائی دیکھو اس وقت میں فرشتے سارے موجود ہیں جتنا تھا جی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ لیکن ہے کیوں ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ لیکن ہم یقین ہے کیوں کہ اللہ کے نبی نے کہا اب میری بات سمجھ رہی نہیں آتی اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں مایا نے اس بیمار کو مضبوط بناؤ کسی شاید نے کہا ہے جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں بس نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے جو یقین کے راہ پہ پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں بس نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے یہ ایمان سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہاتھ رشید کا نام سنا ہوگا اور اس کی بیوی زلیخا یہ دونوں کے دونوں سمندر کے کنارے پر تہ تو ہاؤ مسجد آگے تھے بیوی بیوی پیچھے جو ہے یہ کھائی رانی ہاؤ مسجد بادشاہ تو ہاؤ مسجد کے ساتھ جو غلام نوکر چاکر باندھنے کے ساتھ بھی باندیاں غلام یہ بیوی کے ساتھ بھی باندیاں غلام کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارو رشید کا گزر ہوا بہلول مجنون کے پاس بہلول یہ بیٹھے ہوئے مٹی کا مکان بنا رہے ہارو رشید نے کہا چچا کیا بھاؤ ایک گھر کا تو چچا نے کہا ایک دینا بہلول نے کیا کہا ایک دینا ہاؤ رشید نے کہا یہ کنار دوں گا تو آپ کیا دو گے لہر نے کہا یہ مکان دوں گا اور دعا دوں گا کہ اللہ جنت میں تجھے قصر ہار رشید کیا نا یعنی ہار رشید کا محل دے یہ دعا دوں گا تو ہاؤ رشید نے کیا کہا مجنوں نے مجنون پاگل ہے پاگل پاگل یہ کہہ کر ہر رشید آئے گا پیچھے زمین آئی چچا کیا بھاؤ ہے اس کا ایک دن اچھا میں ایک دن تم کی پکو گے تم کہا میں مکان سنتا اور دعا سنتا کہ اللہ یہ زبیدہ کو جنت میں ایک محل دے سب زبیدہ تو زبیدہ نے ایک دینار نکالا اس اس کو دے دی سے استدین دی جا اللہ تعالیٰ جنت تجھے محل دے زبیدہ ہارو رشید دونوں اپنے محل میں پہنچے سوئے آرام کیا رات کو ہاتھ رشید سوئے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ دیکھا جنت ہے سچی ہوئی لدی ہوئی خوبصورت اور اچھے اچھے محل ہیں یہ ہارو رشید خواب دیکھا اچھے اچھے محل ہیں ایک جنت دیکھی آپ رشید نے اس پر لکھا ہوا ہے کثرت زبیدا زبیدا کا محل لال یاقوت پر لکھا ہوا ہے اور یاقوت بھی جیسے پولیس والے کو بول رہے چمکتی ہے ویسے میں چمک رہا ہے ہر رشید آہستہ آہستہ آہستہ اس محل کی طرف چلے جو کا محل یعنی بیوی کا محل ہے اب جب وہاں پہنچے تو فرشتے چابیاں لے کر باہر کھڑے دروازہ بند خاص رشید نے اندر جانے کا ارادہ کیا فرشتے نے ہاتھ پکڑ لیا روک لیا ہلکا سا دھکا دیا ہاؤ رشید ہو جاؤ کہ تمہارا محل نہیں ہارو رشید نے کہا دل کا محل ہے یہ کہا زبیلا کا محل ہے آپ کا نہیں ہے بھائی کے محل میں سو جا سکتا ہے یہ کہا آپ جاؤ پہلے گی بات کو اس کے پیچھے آپ جاؤ گے کہا نشے کہا سبحان اللہ شوہر بیوی کے پیچھے یہ کیسا بھائی ہر شریف میں تو یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے پیچھے ہوتی ہے اور تو فرض کرے گا ہمارے ساتھ لڑو جھگڑوں پر دنیا کا کام دنیا کا قانون اور ہے یہاں کا قانون اور ہے پہلے زبیدہ یہی تھی بادشاہ جاؤ پہلے زبیدہ بادشاہ صرف اس کا محل ہے آپ کا نہیں یہی ادھیڑ بول گئے کہ لڑائی میں ہم کی آپ کھل گئی خال سمجھ گئے خال کی تعمیر بھی سمجھ گئے بھاگے بھاگے یہ گئے سمندر راہ بہتر کے پاس وہ بیٹھا ہوا اپنا مٹی کا مکان بنا رہا تھا سکا سکا کیا بھاؤ ہے گھر کا فرمانہ کا ہو ملک اپنا سر اوپر کیا بہتر بادشاہ کی طرف سمجھنا اور مسکرایا بہرون مسکرایا تو ہم رشید نے کہا کہ مسکرا رہے ہو کیا بھاؤ ہے اس کا تو اس نے جواب میں کہا اس مکان کا ریٹ ہے تمہاری ساری حکومت جتنا تمہارے پاس سونا ہے جتنا تمہارے پاس چاندی ہے جتنے تمہارے پاس مال ہے جتنا تمہارے پاس زمین ہے جتنے اتنے جو آتے ہیں سب مجھے دے دو اور یہ مکان لے دو حام رشید نے کہا کل میں ایک کلاس بھاؤ تھا یہ کل سے ایک کلا تھا آج ایک رات میں اتنا بھاؤ بڑھ گیا تو اس نے کہا بہت نے کہا رشید کل جو سودا تھا دیکھ لیا بہت پڑ رہے ہیں لگی نہیں مل رہی اس وقت میں کہتا ہوں جب موت آئے گی موت کے بعد جنت جہنم دونوں ہوگی یہ سوتا ہے اس وقت میں آج نے قدم اٹھایا حساب اللہ پاک میں چلنے کے لیے تیار ہوں اللہ کہیں گے اور کہیں گے اللہ پاک اب میں نماز پڑھوں گی اللہ کہیں گے کیا بتا اس کو پڑھوں گی وہ کامیاب ہے فرشت کو دیکھا تو فرشت کو دیکھ کر کافی بھی مسلمان ہو جاتا ہے شروع بھی مسلمان ہو جائے گا قابل ہو جائے گا اس کے لیے یہ میری بات یاد رکھو میں مختصر بات یاد کر رہا ہوں کہ راتیں چھوٹی ہیں اور زیادہ تمہیں بتایا نہیں کرنا مجھے بھی اس میں کہنا ہے سارا یہ نیت کرے مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو ہمیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے تو ان شاء اللہ اور دیکھو گناہ معاف کرانے کا ایک آسان وظیفہ بتاتا ہوں آسان نسخہ کرو گے ان شاء اللہ یہ شاء پر پاپو کا تعریف نہیں ہے بھائی ہم جیسا میں ہوں سے بات بتا رہا ہوں نہ ایک بات نہیں نبی کی بات میں جو کہوں گا کس کی بات کہوں گا بھائی نبی کی حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد یا عورت سو مرتبہ سبحان اللہ بس کتنا پڑھ رہا ہے آگے کچھ نہیں پڑھ رہا سبحان اللہ بحمدہ سو مرتبہ کوئی اگر پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں دے گا کتنی نیکیاں دیں گی ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں سبحان اللہ کے اندر پڑھنے میں تو سو مرتبہ پڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں دو منٹ میں کوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار روپیہ کما لیتا ہے بھائی کبھی بھی پڑھو وضو کی کوئی شرط نہیں پاکی کی کوئی شرط نہیں ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے تو جنابت کی حالت میں کوئی پڑھ سکتی کوئی کی حالت میں کوئی پڑھ سکتی کوئی پاکی کی شرط نہیں سو مرتبہ خالی پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے صبح سو مرتبہ پڑھا ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں اور سمجھ کر کے جات کے برابر بھی گنا ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا کتنی بڑی غزی ہے تو گناہ معاف کرانے کا نسخہ ہی بتا دیا اور نیکیا بڑھانے کا نسخہ ہی بتا دیا دوسری حالت یہ کہ امت کے لیے خالی ایک مرتبہ معافی کی دعا مانگو اللہ پڑھو پڑھا نہ ہوا اللہ عمر والمؤمنين ولی مینا بلی مینا وینار بل مینار ول مینا بل مسلم وار بل مسلمان بس کتنا بڑا بھائی تو حوصلہ بات ہے کہ ایک مرتبہ جو پڑھ لے گا یہ دعا تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکی دے گا پانچ کروڑ مسلمانوں میں پانچ کروڑ کم آ گئی پچاس کروڑ مسلمانوں میں پچاس کروڑ آ گئی بلکہ اس میں بچہ اگر مسلمان کیا پیدا بھی ہو رہا ہوگا نا پیدا تو بھی وہ اس کا حساب میں آ جائے گا نیکی تو یہ دعا آپ کرو ایک مطلب اور پڑھ لو اللہ عمل بلی مینا بل مینا بس مسلمین بس مسلمات اچھا آتے میں تو کوئی کہیں یہ میری جو کتاب مومن کا دن اس میں بھی لکھی ہوئی دعا اور بھی کئی کتابوں میں ہے لیکن ہر کتاب تک آدمی کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے ہمارے ملک الحمد للہ سدا بہار ہے سب جگہ یہ مل جاتی ہے اردو میں اردو میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے فرینچ میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے مکہ مدینہ میں بھی لوگ پڑھتے ہیں اس میں دعا لکھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ عربی نہ پڑھ سکتے ہیں تو میں اردو کا ترجمہ پڑھوا دوں آپ کو ارے سوالات اب دیکھو اردو بولتا ہوں اب اتنا تو سیکھ لو اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مومن مردوں کو معاف کر دے مومن مردوں کو معاف کر دے مومن عورتوں کو معاف کر دے مومن عورتوں کو معاف کر دے مسلمان مردوں کو معاف کر دے مسلمان مردوں کو معاف کر دے مسلمان عورتوں کو معاف کر دے مسلمان عورتوں کو معاف کر دے اتنا تو اردو میں تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اتنا میٹھا مولوی کوئی ملے گا نہیں آپ کو جو اتنا آسان کر کے سمجھائے اب حدیث میں کیا آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر پڑھے گا تو دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ سے پڑھو گے ان اللہ بھائی اچھا ایک مرتبہ اور بتاتا ہوں جنت میں جانا ہے نہیں جانا ارے بتا جنت میں جانا نہیں جانا دو بات بتاؤں ادنا سے ادنا درجے کا جو جنت ہوگا نا اللہ اس کو اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت دیں گے دنیا کی بیوی زندہ میاں زندہ تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں اور دنیا کی جو بیگم ہوگی نا آپ کی یہ جدا نسا کی جو ہور ہے آپ کی یہ ہور کو اللہ تعالیٰ ان جنت کے ہوروں کے مقابلے میں ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورتی دیں گے اب پاگل ہوگا جو گرو کے ساتھ بیٹھے گا وہاں وہ تو اپنے دنیا کی بیٹی کے ساتھ ہی بیٹھے گا جب ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورتی ملے گی دنیا کی دیندار عورت کو تو گرو کے ساتھ کیوں بیٹھے گا اپنی دنیا کی بیوی کے ساتھ بیٹھے گا اس کے لیے بیوی کو بھی دیندار مانا خود بھی دیندار ہو جب وہ جنت کے اندر مزدور کے لیے داڑھی نہیں عورتوں کے لیے برقع نہیں لیکن دنیا میں مزدور کے لیے داڑھی بھی ہے اور عورتوں کے لیے برقع نہیں جنت میں نماز نہیں نماز کی چھٹی جنت میں مزیدار جماعت میری جنت میں چلا دن چل لگی جنت میں مشورہ نہیں جنت میں تعلیم بھی نہیں جنت کے اندر یہ نہیں ہو رہا جائے گا اجتماع ہو رہا ہے چلو جا رہا ہے جنت میں عورتوں کو کھانا نہیں پکانا اور مردوں کو دکان نہیں کھولنی جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں جنت میں پیشہ پاخانہ بھی نہیں جنت میں کئی لکھا نہیں ہوگا میں گھومن یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا وہ ٹوائلٹ لکھا ہوتا ہے مردانہ میں بنانا اب گجراتی میں کیا کہتے ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ مزدور کا بیت الخلا ہے جو عورتوں کا بیت الخلا ہے جنگل میں پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں حدیث شریف میں آتا ہے بہت کھانا ہم کھائیں گے تو مولوی صاحب جب کھانا کھائیں گے پیشاب پخانا نہیں ہوگا تو جائے گا کہاں حدیث میں آتا ہے بہت کھانا کھائیں گے خوشبودار درکار نکلی کھانا خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہم جنت کی کھجور بارہ ہاتھ لمبی ہوگی کتنی لمبی ہوگی بھائی بارہ ہاتھ جنت کی کھجور ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بتاؤ جنت میں جانا نہیں جانا کوئی جنت میں رات نہیں ہے جنت میں سورج بھی نہیں ہے جنت میں جنت میں بیماری بھی نہیں جنت میں کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں جنت کے اندر بس کھاؤ پیو مطلب ارے جنت میں نیند بھی نہیں ہے نیند کیوں آتی ہے آج میرے کو تھکتا ہے اس سے ہوئی پھر فرش ہوا پھر چلا یہ دنیا کا نظام جنت میں نیند نہیں ہے کیونکہ نیند ہے موت کی بہن ہے وہاں نیند بھی نہیں وہاں بھی نہیں وہاں ہے نماز بھی نہیں پڑھنی مزہ ہے کھاؤ پیو بلکہ روایت کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے بتاؤ کتنا مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ جنگی کو جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ جس دنیا کی شہر شہری کی مشہور کی مزید ہوتی ہے آپ دیکھا ہوگا کہ کئی شہر شاعری ہوتی ہے بڑے بڑے مقبول آتے ہیں بڑے بڑے شاعر آتے ہیں کرسیاں بچھائی جاتی ہیں تو جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کریں گے لیکن شہر شاعری کی نہیں قبالی کی نہیں تخت لگے ہوں گے سارے انبیاء بیٹھے گے اور اونچا تخت ہوگا اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے سارے انبیاء بیٹھیں گے اوپر ایسی کرسی ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے سامنے کرسیاں ان شاء اللہ ہم بیٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ تمہیں آواز پسند ہے ہم کہیں گے ہاں اللہ پر لوگوں لوگوں کو کو آواز بعض لوگوں کی آواز میں کشش ہوتی ہے ترنم ہوتا ہے اب بعض لوگوں کی آواز بہت کشش ہوتی ہے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت ان کی آواز کے اندر ایک درد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں کچھ سناؤ تو ہم کہیں گے اللہ کا سنا تو اللہ تعالیٰ اشارہ کریں گے داؤد علیہ السلام داؤد دبور تو داؤد علیہ السلام جو دبود کھول کر گنا کر پڑھنا شروع کریں گے کلا روایت میں آتا ہے جب داؤد علیہ السلام پڑھنا شروع کریں گے تو پوری جنت جھومے گی پوری چیزیں جمے گی یہاں تک کہ ہم جس کرسی پر بیٹھے ہوں گے نا وہ کرسی میں جمے گی ہم بھی جمے گے دنیا میں داؤد السلام جو ضرور پڑتے تھے تو پہاڑ جھمتے تھے پہاڑ کیا وہ الگ نہ لہو حتی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر داؤد علیہ السلام ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر کا پانی پھیل رہا ایک خطرے کی بھی ہندوانی سنتا تھا اور جی، جاتے تھے اور شیر اور اور چیٹے سانپ اور بچھو یہ جہنم یہ کسی باہر سے جانے یعنی سنتے جنگلوں سے آتے تھے اور آگے کان لگا کے سنتے تھے داؤد السلام کو اللہ نے اتنی تیاری آواز دی اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو گئے گے پڑھو اب جب پڑھیں گے تو ساری جنت جھومی سدرت منصح کا درخت ہے وہ بھی ہلے گا صبح کے درخت ہے وہ بھی گا جنت کے جو مت ہوتے ہیں وہ بھی ہلیں گے بھی گے جب داؤد اللہ پڑ چکیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھی آواز سنو ہم کہیں گے اللہ کا ہاں اب دوسرا دور شروع ہوگا اللہ کہیں گے اردو سلام کرو آپ کو اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے جب حضور پڑھیں گے تو داؤد علیہ السلام کی مٹھاس اور حضور کی آواز میں درد اور غم دونوں کی وجہ سے آدمی جھومتا ہے ایک تو مٹھاس کی وجہ سے بھی جھومتا ہے اور ایک غم کسی کے آواز میں غم ہو درد ہو اس سے بھی جھومتا ہے چلیں جب وہ جو ہے حضور پڑے گی تو ساری جنگل جھومنے لگے جب حضور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی اچھی سنا ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سنا اللہ تعالیٰ خود پڑھنا شروع کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا آرام پڑھیں گے سنیں گے ان شاء اللہ ہم بتاؤ کتنا مزہ ہے جنت میں موت نہیں ہے لیکن اللہ کی آواز سنتے ہی اگر جنت سے موت ہوتی اللہ کی آواز سنتے ہی آسان کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور انسان کا دماغ میں ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے لیکن جنت میں موت نہیں بس اللہ کی جو آواز سنی اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا شروع کریں گے سورہ نام پڑھیں گے الحمد للہ الذين كفروا بربهم يعدلون یہ جو پڑھنا شروع کریں گے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے جنت کے اندر ہر چیز جو ہے وہ جھوم دے اللہ کا قرآن سنیں گے انشاءاللہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو انشاءاللہ جنت کو تو کیا بیان کرو گیارہ بج رہے ہیں ہم کو پہنچنا بھی ہے ہمیں بھی کل سفر بھی ہے میں میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اور قیامت کے آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع کرے تو اب جنت میں جانے کا نسخہ بتاؤں ارے کہو تو بتا دوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے کتنی مرتبہ دس بار ہر فرض نماز کے بعد جو مرد اور عورت دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ان سے کہہ دیا جائے گا یہ جنگل کے آٹھو دروازے ہیں جون سے دروازے چاہے داخل ہوگا اتنا آسان نسخہ ہے لیکن ایک بات اور کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرے صاحب فرض نماز کے بعد تو تصویر فاطمہ پڑھنی ہوتی ہے سنتیں پڑھنی ہوتی ہے مسجدہ جماعتیں بیٹھنا ہوتا ہے اور خود ذہن میں ہوگا کہ نماز کے بعد تو فوراً جے میاں آتے ہیں شوہر آتا ہے اس کے لیے روٹی بنانی ہوتی ہے اور پھر میاں کے ذہن میں ہوگا نماز کے بعد پھر تاجر آتا ہے اس سے بات کرنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کوئی گھبرانے کی بات نہیں فجر کی نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکو کوئی حرض کی بات نہیں ہے زہر تک پورا سکتے زہر تک پڑھ سکتے تو نہیں پڑھ سکتے اور زہر بعد اگر نہ پڑھ سکو تو کم سے کم اثر تک پڑھ لو اثر تک نہ پڑھ سکو تو مغرب تک پڑھ لو اثر کے بعد کر لیں مغرب تک پورا کر لو مغرب بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے عشاء تک پڑھ لو اور عشاء بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے فجر تک پڑھ لو تو چوبیس گھنٹے میں کتنی مرتبہ ترے اخلاص ہو گئی بھائی پچاس مرتبہ تو پچاس مرتبہ ہونے کی کتنی فضل لیتے ہیں بتا دوں دس مرتبہ بڑے اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے دنیا میں یہی ہے کہ پانچ کروڑ محل تیار ہوتا ہو ہی شریف میں ہر عمر سے کہا کہاؤن نے دس مرتبہ اخلاص پڑھ لے جنت میں ایک محل بن جائے گا مرنے کا بہت محنت بناؤں گا تو اس نے بتایا جتنے محنت ملنا ہو بنا تیرہ تیرا اکیس حضور نے بتایا جتنی طاقت اس بنا دے تو پانچ مرتبہ پانچ نماز نمازوں کے بعد دس دس مرتبہ پڑا پچاس جو ہے اس پر اخلاص ہو گئی تو پہلا فائدہ یہ ہوا چوبیس گھنٹے میں الحمدللہ للہ پانچ محل جنت میں تیار ہو گئے ہمارے سیدھا سیدھا حساب اور حسن کے میدان میں کیا کیا جائے گا یہ بہت سارے دن آٹھ جنت کے دروازے دروازے چاہے داخل ہو جا اور اندر بہت لڑکی جون جو لڑکی سے چاہے شادی کر اب بتاؤ کتنا مزہ آئے گا اب بتاؤ اتنے میٹھا مولوی بھی ملے گا آپ کو کوئی اب کل سے پڑھنا شروع کر دو گے انشاءاللہ کل سے بلکہ آج سے ہی شروع کر دو ایسے جب دعا ہو جائے تو گھر جاتے جاتے دس اور میں میرے لیے دعا بھی کرنا بھائی کہ اتنی میٹھی بات بتا کے گیا تم کو اور ساری چیزیں ہڈی اور صحیح حدیث میں آپ سمجھ گئے اور کوئی اگر گئے مولوی صاحب آپ کو ملے ہوئے کون سی حدیث میں ان کو میری کتابوں کا حوالہ ہے مومن کا ہتھیار یہ ساری دنیا میں ہے ہر آدمی جانتا ہے بکھرے موتی مورتی ہماری کتاب ہے گجراتی میں بھی چھپ گئی ہے آپ نے گجراتی اس میں بھی لکھا ہے گیارہ دن جو اس کی آ گئی ہے ان کتابوں کے اندر سارے حوالے میں نے دے دیے اب تو آپ لوگ یہ کرو کہ ہر طرح نماز کے بعد کتنی مرتبہ سورہ خراب پڑھنا ہے بھائی اور سو مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی سبحان اللہ اور ایک مرتبہ اللہ حسن فرلی ولیمین ول مسمینار ول ول تو روزانہ نیچے بھی ملتے رہیں گی گنا بھی صاحب ہوتے رہیں گے اور میرے میں جائیں گے میں نیچے کا ڈھیر کا ڈھیر ہوگا اور گناہوں سے بچو اور طاقت کے کام کو اپنا کام بناؤ بناؤ گے ان شاء اللہ اب بتاؤ جو ہے چلنے کے لیے کون کون تیار ہے جلدی کھڑے ہو کر نہ دکھاؤ تین دن چلنے کے لیے کون تیار تین دن چلنے کے لیے کون تیار ہے جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ بھیا ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم بولے اب تو آپ کے بولنے کی باری ہے کہ نہیں بھائی آپ کے یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے جب دعوت کا کام آپ کے یہاں ہوتا ہے تو یہاں سے جماعتیں بھی نکلتی ہوں گی جو پالپور کے اجتماع سے آپ کے یہاں جماعتیں نکلی جماعتیں گئی لیکن کچھ اور نام بھی لکھا مولی صاحب نام لکھو لوگوں کا بتاؤ ہوں چار چار مہینے کی جمع ماشاء اللہ کیا نام سلیم بھائی سلیم بھائی ماشاء اللہ اور بتاؤ اور بھرما اور بھرما جلدی بھرما پھر دعا کر لیں اب ہماری منزل پر تم تمہاری منزل پر انشاءاللہ اللہ اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کو ارے میں بھی گجراتی ہوں میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں پالم پور میں دکھا مل آپ لوگ کم سے کم تین تین چلانے چلو ایک چلے کا نام لکھا دو چلا تو آسان ہے بتاؤ میں چلے کے لیے بتاؤ سر چلے کے لیے بتاؤ کھڑے ہو گئے الرزاق بھائی کون عبد الرزاق بھوئے جی جبان لکھائی ہوتا بہت خلیل احمد بھائی اور ساتھی بتائے بھائی کیا نام ہدایت بھائی اور بتاؤ کیا نام بشیر بھائی اور بتاؤ ماشاء اللہ واہ واہ یہ جی کھڑے ہو جمع جامع جامع مسجد سے جامع پوری جماعت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جی مسجد سے جماعت تیار ہو تیار ماشاء اللہ اور بتاؤ جی ابھی سب تیار ہے ماشاء اللہ اور بتاؤ اور اور بتاؤ اللہ بہت قبول کرے اور بتاؤ اور فرماؤ کہاں سے ماشاء اللہ اور بتاؤ امن سوسائٹی کی ایک جماعت ماشاء اللہ اور بتاؤ ارے جنت میں مزہ کریں گے ان شاء اللہ یار دنیا میں تو تھوڑی قربانی دے دو دن کے لیے تھکو دن کے لیے تھکو اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو ماشاء اللہ اور بتاؤ اور بتاؤ مائیں بہن بھی نیت کریں بھائی بھی نیت کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے تو ہو ان شاء اللہ نماز چھوڑ دی یاد رکھو دوسرا قرآن شریف کی تلاوت کو صبح شام کی تصویر کو کسی کی ضرورت مت کرو کسی کو برا بنا مت ہو دنیا میں کتنے دن رہ رہے ہیں بھائی ہمیں کتنے دن رہنا ہے دنیا میں تو آخر سے تیاری کرو کرو گے ان اور گھر کا معاشرہ بہت اچھا بناؤ جونا ڈیسا نیا ڈیسا اتنا اچھا معاشرہ بناؤ اور ایسے اچھے بند کرو کہ دنیا بھر میں یہ آوازیں گونجنے لگے بہترین گھڑی چاہیے تو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ اور بہترین کار چاہیے تو جاپان چلے جاؤ اور بہترین کمپیوٹرز کے پاس چاہیے تو امریکہ چلے جاؤ بہترین کمبل چاہیے تو اٹالی چلے جاؤ بہترین قسم کا تھرمس چاہیے تو انگلینڈ چلے جاؤ اور بہترین قسم کا مسلمان دیکھنا ہو تو جنا ڈیسا چلے جاؤ سمجھ گئے نہیں ساری دنیا میں بہترین قسم کا انسان دیکھنا ہو مسلمان دیکھنا ہو تو جنا ڈیسا نیا ڈیسا یہاں تم چلے جاؤ یا مسلمان بہت اچھے ملیں گے الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل لك الحمد في الكون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا من تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير علينا يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والعلم میں دیر بہت لگے گی مجمع بہت ہے اس لیے ہماری کتاب تیار ہونی چاہیے بارہ ہمارا سیکھ لیں اور آپ سلام یہ فکر ہے